لیکن اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے ان سال کے تین سو ساٹھ دنوں میں سے بعض ایام کو کچھ خصوصی فضیلت ادا فرمائی اس کے کچھ مخصوص احکام رکھے یہ محرم کا مہینہ بھی ایک ایسا مہینہ ہے جس کو قرآن کریم میں حرمت والا مہینہ کہا گیا اشہور حرم حرمت والے مہینے قرآن کریم نے بتلایا کہ چار مہینے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے حرمت رکھی ہے ان میں سے ایک محرم کا مہینہ اور خاص طور پر محرم کی جو دسویں تاریخ ہے جس کو عام طور سے آشورا کہا جاتا ہے آشورا کے معنی ہے دسواں دن محرم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و برکت کا اور تقدس کا خصوصی طور پر حامل ہے جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت مسلمانوں کے ذمے آشورہ کے دن روزہ رکھنا فرض قرار دیا گیا تھا شروع میں رمضان کے روزے فرض نہیں تھے لیکن آشورہ کا روزہ فرض تھا بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی یعنی اب آشورہ کے دن روزہ رکھنا فرض نہیں لیکن اس دن روزہ رکھنے کو حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت اور مستحب قرار دیا اور ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ جل جلالہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اگر کوئی شخص عاشورہ کے دن روزہ رکھے تو اس کے سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے اتنی فضیلت عاشورہ کے روزے کی آپ میں بیان کروں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آشورا کے دن کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا اور اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ آشورا اس وجہ سے مقدس ہے اس وجہ سے اس کی حرمت ہے یہ بات صحیح نہیں آشورا کا دن خود رسول کریم سلم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مقدس دن سمجھا جاتا تھا آپ نے اس کے کچھ خاص احکام عطا فرمائے تھے قرآن کریم نے اس کی حرمت کا اعلان فرمایا تھا اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ آپ کے وفات کے بھی تقریباً ساٹھ سال کے بعد پیش آیا تو واقعہ یوں نہیں ہے کہ آشورہ کی حرمت اس واقعے کی وجہ سے ہے بلکہ یہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا اس روز واقع ہونا یہ حضرت حسین کی مزید فضیلت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا مرتبہ ایک ایسے دن میں عطا فرمایا جو پہلے ہی سے مقدس اور محترم چلا رہا تو اس لیے یہ مقدس دن ہے جو ان شاء اللہ تعالی آنے والا ہے تقدس کی وجہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کون سے دن کو اللہ نے کیوں فضیلت دی اور اس کا کیا مرتبہ رکھا اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں ہمیں اس تحقیق و تفتیش میں پڑھنے کی حاجت نہیں بعض لوگوں میں یہ باتیں مشہور ہیں کہ آشورہ کا دن حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں اترے تو آشورہ کا دن تھا نو علیہ السلام کی کشتی جب بار لگی تو آسورا کا دن تھا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور پھر وہاں آگ کو گلزار بنایا گیا تو وہ آشورا کا دن تھا اور قیامت قائم ہوگی تو آشورہ کا دن ہوگا یہ باتیں عام طور سے لوگوں کے درمیان مشہور ہیں لیکن ان کی کوئی اصل بنیاد نہیں کوئی صحیح روایت ایسی نہیں ہے جو یہ بیان کرتی ہو کہ یہ واقعات آسورا کے دن پیش آئے تھے صرف ایک روایت ہے وہ یہ کہ حضرت موسا علیہ صد والسلام کا جب فرعون سے مقابلہ ہوا تو موسا علیہ السلام دریا کے کنارے پہنچ چکے تھے سمندر کے کنارے اور پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسا علیہ السلام سے کوئی حکم دیا کہ اپنی اصا کو پانی کے اوپر مارے تو پانی پر مارنے سے وہ راستے بن گئے اور موسا علیہ السلام کا لشکر پار اتر گیا اور فرعون نے جب اپنے لشکر سمیت اس میں قدم بڑھائے تو پانی کے بیچ میں پہنچنے کے بعد وہ غرق ہو گیا تو یہ واقعہ آشورہ کے دن پیش آیا تھا اس کے بارے میں ایک روایت موجود ہے جو نسبتاً بہتر روایت لیکن اور سارے واقعات جو مشہور ہیں ان کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں اور جیسا میں نے عرض کیا کہ اس تحقیق میں پڑھنے کی حاجت نہیں کہ کس وجہ سے اللہ تبارک بتارے نے اس دن کو فضیلت بخشی یہ اللہ جل جلالہ کے بنائے ہوئے ایام ہیں وہ جس کو چاہتے ہیں جس دن کو چاہتے ہیں اپنی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کے لیے منتخب کروا لیتے ہیں وہی اس کی حکمت اور مسئلہ کو جاننے والے ہیں ہمارے اور آپ کے ادراک سے ماورہ بات ہے اس واقعے اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہے ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ جب رسول جب اللہ تبارک وطالعہ نے اس دن کو منتخب کر لیا اس کام کے لیے تو اس کا تقدس یہ ہے کہ اس دن کو اس کام میں استعمال کیا جائے جو نبی کریم ترین عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور سنت کا جو سنت میں جو واحد حکم دیا گیا ہے عاشورہ کے دن وہ ہے روزہ روزہ رکھنا ایک سال کے گناہوں کا کفارہ یہ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم فرمایا تو یہ ہے اصل حکم اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سارے اپنے حیات طیبہ میں جب بھی آشورہ کا دن آتا آپ روزہ رکھتے لیکن وفات سے پہلے جو آشورہ کا دن آیا تو آپ نے روزہ رکھا اور ساتھ میں ایک بات اور ارشاد فرمائی وہ بات یہ ارشاد فرمائی کہ یہ محرم کی دسویں تاریخ کو ہم مسلمان روزہ رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہودی بھی رکھتے ہیں آپ کے علم میں آیا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودیوں کے روزہ رکھنے کی وجہ یہ کہ وہی موسا علیہ السلام کا واقعہ کہ اس دن کیونکہ فرعون غرق ہوا تھا تو اس واقعے کی یاد میں وہ بھی اس دن روزہ رکھا تھا تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس دن یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں تو ایک ہلکی سی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے ان کے ساتھ وہ بھی روزہ رکھے ہوئے ہم بھی روزہ رکھتے ہوئے تو ایک مشابہت پیدا ہو جاتی ہے اس واسطے آپ نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو آئندہ صرف آشورا کا روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا یا تو نو محرم کا یا گیارہ محرم کا تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت جو تھوڑی سی پیدا ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے لیکن ہوا یہ کہ اگلے سال سے پہلے اگلے سال آسور آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور اس کی پر عمل کی نوبت آپ کو نہیں آئی لیکن کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی تھی اس واسطے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے آسورہ کے روزے میں اس بات کا اہتمام کیا کہ چونکہ حضور کی خواہش یہ تھی لہٰذا عاشورہ کے ساتھ ایک دن ملا کر رکھا نواں نواں روزہ یا گیارہواں روزہ اور اس کو مستحب قرار دیا اور تنہا عاشورہ کے روزہ رکھ صرف ایک دن کا روزہ رکھنے سے حضور کے ارشاد کی روشنی میں انہوں نے مقروح تنظیمی اس کو قرار دیا کہ یہ خلاف اولا ہے اگر کوئی رکھ لے گناگار نہیں ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ کا ثواب ملے گا سارے عمر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے آئے لیکن آپ کی چونکہ خواہش یہ تھی اس واسطے آپ کی اس خواہش کی تکمیل میں بہتر یہ ہے کہ ایک روزہ میں لایا جائے چاہے نو تاریخ کا چاہے گیارہویں تاریخ کا اس میں ایک اور سبق ہمیں عظیم ملتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرشاد وہ سبق یہ مل رہا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ درجے کی مشابہت بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمائی حالانکہ وہ مشابہت جو ہے وہ کسی برے کام میں ناجائز کام میں نہیں تھی ایک عبادت میں تھی وہ بھی عبادت کر رہے ہیں ہم بھی عبادت کر رہے ہیں مشابہت اس لیے صرف ایک نئے کام میں ایک عبادت میں ایک اللہ تعالیٰ کی پرستش میں مشابات ہو رہی ہے تو اس کو بھی ربیع کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا کیوں اس لیے کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا ہے وہ سارے ادیان پر فوقیت رکھتا ہے سارے ادیان سے ممتاز ہے لہذا ایک مسلمان کا ظاہر و باطن بھی غیر مسلم سے الگ ہونا چاہیے ممتاز ہونا چاہیے اس کا طرز عمل اس کی چال ڈھال اس کی وضاقت اس کا سراپا اس کے اعمال اس کے اخلاق اس کی عبادتیں ہر چیز غیر مسلموں سے ممتاز ہونی چاہیے چنانچہ یہ احکام آپ کو احادیث میں جا بجا ملیں گے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی غیر مسلموں سے الگ طریقہ اختیار کرو خالف المشرقین مشرقین جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک چڑھاتے ہیں ان سے اپنا ظاہر و باطن الگ رکھو تو جب عبادت کے اندر بندگی کے کام میں نیکی کے کام میں بھی نبی کریم صلی اللہ وسلم نے مشابہت پسند نہیں فرمائی تو اور کاموں کے اندر مسلمان اگر ان کی مشابہت اختیار کریں تو کتنی بری بات ہوگی اگر یہ مشابہت جان بوجھ کر اس مقصد سے اختیار کی جائے تاکہ میں ان جیسا لگوں تو یہ تو گناہ کبیرہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بے قومن پا من جو کسی قوم سی مشابات اختیار کرے وہ پھر انہی کا حصہ ہے اسی قوم کے اندر داخل ہو جائے گناہ کبیرہ وعید بیان فرمائی لہذا اگر کوئی شخص مثلا انگریزوں کا طریقہ اختیار کرے یہ جان یہ باقاعدہ ارادہ کر کے تاکہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں دیکھنے میں انگریز معلوم ہوں انگریز لگوں دیکھنے میں یہ گناہ کبیرہ ہے اگر ارادے سے کرے اور اگر اس ارادے سے نہ کرے یعنی یہ دل میں یہ نیت تو نہیں ہے کہ میں ان جیسا لگوں لیکن مشابہت اختیار کر لی تو یہ مکرو ضرور ہے وہ مشابہت مکروح ضرور ہے آج افسوس ہے کہ مسلمانوں کو اس حکم کا خیال اور پاس نہیں رہا اپنے طریقہ کار میں وضاقتہ میں لباس پوشاک میں اٹھنے بیٹھنے کے انداز میں کھانے پینے کے طریقوں میں دنیا کے ہر زندگی کے کام میں ہم نے غیر مسلموں کی مشاہدات اختیار کر رکھی ہے اسی طرح اسی طرح لباس پہنیں گے اسی طرح اپنی زندگی کا نظام بنائیں گے اسی طریقے سے کھائیں گے اسی طرح پیئیں گے اسی طرح اٹھیں گے اسی طرح بیٹھیں گے تمام کاموں میں انہی کی مشاہدات اور نقالی کو ہم نے ایک فیشن بنا لیا آپ اندازہ فرمائیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آشورا کے روزے میں بھی مشابہات یہودیوں کے ساتھ پسند نہیں تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اپنی زندگی کے دوسرے شعبوں کے اندر جو ہم نے نقالی اختیار کر رکھی ہے خدا کے لیے اس کو چھوڑ نقالی کرو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی صحابہ کرام کے طریقوں کی رضی اللہ تعالیٰ عجمائی نہ ان لوگوں کی جو روز تمہاری پٹائی کرتے ہیں جنہوں نے تمہارے اوپر ظلم و استبداد کا شکنجا کسا ہوا ہے جو تمہیں انسانی حقوق دینے کو تیار نہیں ان کی نقالی کر کے آخر کیا لوگ دنیا میں دنیا میں بھی ذلت اور آخرت رسوائی اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اسے محفوظ رہے یہ بات ضمن آ گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابات سے منع فرمایا تھا آسورا کے روزے کے اندر بہرحال اس مشابات سے بچتے ہوئے آسورا کا روزہ رکھنا بڑی فضیلت کا کام ہے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ حدیث قرار دیا گیا یہ حکم تو ہے برحق آشورا کے بارے میں اور جتنی باتیں لوگوں نے بنا رکھی ہیں آشورہ محرم کے آشورا کے سلسلے میں اس کی قرآن سنت میں کوئی بنیاد نہیں بعض لوگوں نے آسوڑا کے دن کچھ جو فلا قسم کا کھانا پکنا ضروری ہے فطرہ اگر نہ پکا تو آسوڑا ہی نہ ہوا تو اس میں فطرہ پکانا ضروری ہے آسورا کے دن اس کے بغیر آسوڑا کی فضیلت حاصل نہیں ہوتی لوگوں کے خیال میں تو اس قسم کی کوئی بات رسول کریم سرورت عالم صلی وسلم نے ارشاد نہیں فرمائی صاحب کرام نے اس اوپر عمل نہیں کیا تابعین نے بزرگان دین نے صدیوں تک کہیں اس کا کہیں وجود نہیں ملتا اپنی طرف سے لوگوں نے ایجاد کر ہاں ایک ضعیف حدیث ہے وہ حدیث بھی ضعیف ہے کمزور ہے کوئی ایسی مضبوط روایت نہیں ہے اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص آشورا کے دن اپنے گھر والوں پر وسط اختیار کرے کھانے میں یعنی کھانا عام دنوں سے بہتر اور اچھا بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے یعنی اس دن خاص طور پر وہ لوگ جو انسان کے عیال میں ہیں اس کے بیوی بچے گھر کے ملازم وغیرہ وغیرہ ان کو ذرا اچھا کھانا کھلائے وسط کے ساتھ کھلائے عام دنوں سے زیادہ دیں تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے یہ ایک حدیث ہے صنعت کے اعتبار سے میں نے کہا کہ مضبوط نہیں ہے لیکن بہرحال اگر کوئی شخص اس کے اوپر عمل کرے حدیث کمزور صحیح صنعت کے اعتبار سے کمزور صحیح لیکن بہرحال ایسی چیز ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنے میں کوئی نہ صرف یہ مذائقہ نہیں ہے بلکہ امید ہے تعالیٰ کی رحمت سے کہ جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ حاصل ہوگی لہذا اس دن تھوڑا سا کھانے میں وسعت کر لینا اپنے گھر والوں کے لیے یہ بھی اس روایت کا حاصل ہے تو کوئی کر لے تو انشاءاللہ اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں اس سے آگے جتنی چیزیں بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے ان کا کوئی ان کی کوئی اصل بنیاد نہیں اور قرآن کریم نے جہاں حرمت والے مہینوں کا ذکر فرمایا ہے انہی میں سے ایک محرم کا مہینہ بھی ہے تو ایک عجیب جملہ شاد فرما دیا قرآن کریم میں فلا تلم ہند انفسکم یہ حرمت والے مہینے ہیں ان مہینوں کے اندر تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو جانوں پر ظلم کرنے سے مراد یہ ہے کہ گناہوں سے بچو معاشیتوں سے بچو بدعات سے اور منکرات سے بچو یہ اپنی جانوں پر ظلم ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو عالم الغیب ہیں جانتے تھے کہ اس محرم کے مہینوں میں لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں گے اپنی طرف سے طریقے گھر گھر کر اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو اس کو فرمایا کہ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو یہ جو جو شیعہ حضرات جو کچھ کرتے ہیں وہ تو اپنے مسلک کے مطابق کرتے ہیں لیکن بہت سے اہل سنت حضرات کو دیکھا کہ وہ ایسی مجلسوں میں تازیوں میں اور ان کاموں کے اندر شریک ہو جاتے ہیں کہ جو بدعت اور منکر کی تعریف میں آتے ہیں تو بھائی قرآن نے یہ کہا ہے کہ ان مہینوں کے اندر لا اگیو کی ہند امسکوں تک اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو ان اوقات کو صرف کرو اللہ کی عبادت میں اس کے ذکر میں اس کے روزہ رکھنے میں اس کے اس کی طرف رجوع کرنے میں دعائیں کرنے میں ان فضولیات سے اپنے آپ کو بچاؤ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں اس مہینے کی حرمت اور عاشورہ کی حرمت اور عظمت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق عبادت کے توفیق عطا فرمائے آخر تعوان الحمد للہ رب اللہ